الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ والسلام عليك يا رسول الله وعلى اللہ يا حبيب الله والسلام یا نبی اللہ آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با کرامت رکھے دین و دنیا کی بھلائیاں بے شمار برکتیں عطا فرمائے سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر الحمدللہ مدنی قافلوں کے جدول کو الحمدللہ دکھایا جاتا ہے مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ اپنی اپنی نیتوں کا اظہار بھی اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں اور مدنی کافروں کی کیا کیا برکتیں ہیں کیا کیا مدنی بہاریں ہوتی ہیں وہ بھی اس سلسلے میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہر سلسلے کے اندر ہم الگ الگ ملک کے مدنی کافلوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں گویا کہ آپ کو گھر بیٹھے ایک سلسلے کے اندر مختلف ملکوں اور شہروں کی سیر بھی کروایا کرتے ہیں آج کون سے ملک کی سیر کروانی ہے آپ کو آپ کون سے ملک کی مدنی بہاریں آپ کو دکھانی ہے کون سے ملک میں آپ کو لے کر جانا ہے یہ آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن آئیے اس سے قبل ایک درود پاک کی فضیلت کو شامل کر لیتے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمان بن سمورا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار عبد قرار شاف روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انی عجبا یعنی گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کیا منظر دیکھا فرمایا رائی تو رجلن من امتی رجلنتی سیراتی مر رتن و یحب مر رتن فرمایا میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل سیرات پر کبھی تو گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے اللہ اکبر کیا عالم ہوگا اس وقت کا تصور کیجئے وہ پرسراج کے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے نیک ہو یا بد ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کو مل ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے ہر ایک کو وہاں سے پل سراج سے گزرنا ہے تو کوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص امتی جو ہوگا وہ جو ہے گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا یا پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہوگا یا پھر میں نے دیکھا کہ وہ نیچے لٹک جاتا ہوگا فرمایا فجا ہوں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا فاقت ہوں فاقامت ہوں سیر جازا یعنی اور اس نے اس شخص کا ہاتھ تھام کر اسے پل سرات پر سیدھا کرا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح سلامت وہاں سے گزر گیا سبحان اللہ کے ناظرین پل سراط پر درود پاک پڑھنے سے آسانی بھی نصیب ہوتی ہے یہ درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کو مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب گلدستہ درود و سلام سے سنائی ہے گلدستہ درود و سلام یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے عشق مصطفیٰ اور عشق رسول پیدا کرنے والی نبی کریم علیہ السلاط السلام کی محبت کو مزید پیدا کرنے والی اور درود پاک کا شوق دلانے والی یہ کتاب ہے اس کو مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے بہت سستی ہے بہت سارے درود پڑھنے کے اس کے اندر فضائل بھی آپ کو ملیں گے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے W W W dot Dawat Islami dot نیٹ سے آپ اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو آن لائن مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے خریداری کی وہاں سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم عبدالحبیب بھائی آپ کو سلسلے میں مرحبا جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین آمین آج حضور کون سے ملک میں لے کر جائیں گے آپ ہمیں لے کر تو آپ جاتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے مدنی چلنے کی مجلس تیاری کی ہے ملائیشیا کے ملک کے مدنی قافلوں اور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 کئی شہروں میں جانا ہے سنت بڑے اجتماع بھی ہوں گے مدنی مشورے بھی ہوں گے اللہ نے چاہا بہت کچھ مدنی چل کے ناظرین بھی دیکھ سکیں گے جب چلے ماشاء ماشاء اللہ اللہ جی ارے جی ٹھیک ہیں السلام مکہ مدینہ میں ملاقات السلام ریحان بھائی جی بتی کروگا سب چلے کہتے اتار ہے قافلے میں چلو کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع بھی سنتوں کی خدمت کے لیے یہ الحمد للہ رب غیر مہربانی ہے ڈاکٹر صاحب یعنی انجینئر بتا رہی ہے ای ٹی سرجن ہے الحمد للہ آج ہمیں یہ ایئرپورٹ لینے آئے ہیں جب بھائی ایک اور مدنی باہر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے معلوم ہونے والے ڈاکٹر صاحب جو ای ٹی کے سرجن ہیں بتا رہے ہیں کہ مطلب مدینہ آن لائن میں دو سال انہوں نے بھی یہاں ملائیشیا سے پڑھا ہے کہ گھر والوں نے اسلامی بہنوں کے مطلب مدینہ آن لائن میں ڈیڑھ سال پڑھا الحمد للہ یہ ہے دعوت اسلامی کہ وہ لوگ جو وطن سے دور ہیں اور گھر بیٹھے یعنی ان کے اپنے وقت کے مطابق کس طرح میں just after coming from the job میں کام سے آنے کے بعد چھ بجے کا ٹائم رکھا تھا اور مغرب سے پہلے ختم کر کے ایسا بڑھاتے تھے ماشاء اللہ یعنی زبردست صاحب بہت زبردست اور میری وائف بھی جو ہے نا وہ بول رہے تھے کہتے بھی کہ جو پڑھانے والے تھے وہ ایسا پڑھاتے تھے ایسا لگتا تھا وہ پڑھاتے ہی جائے پڑھاتے ہی جائے بس ہمیں ٹائم کی کوئی جو پڑھاتے تھے دیکھیں یہ کوالٹی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے بتا رہے اسلامی بہن مدنی کام بھی کر رہی ہے اب دیکھیے ڈاکٹرز اور پروفیشنل لوگوں کا اطمینان ہونا اس بات ایزی الحمد للہ مجلس مدرس المدینہ کو بھی مبارک ہوں اسلامی کے بعد میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے مدرس المدینہ آن لائن کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں سبحان اللہ مدری چلنے کے ناظرین آپ نے ملائیشیا آمد کا یہ مدنی گلدستہ دیکھ لیا ہے عبد الحبیب بھائی یہ مدنی گلدستہ دیکھنے کے بعد بہت سارے سوالات ذہن میں آ گئے ہیں ایک ہی مدنی گلدستے سے ایک ہی مدنی گلدستہ ابھی تو پہنچے ملائیشیا بھائی ہاں لیکن میں آپ سے یہ سوالات لازمی کروں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا اس کو دم بھی کیا ایک اسلامی بھائی کو تو کس چیز کا وظیفہ تھا کہ یا اللہ ہوں یا سلام ہو یا اللہ یا سلام ہو یا اللہ یہ وظیفہ وظائف کی کتابوں میں بھی لکھا اور یہ بیسیکلی اللہ کا ذکر ہے جی یا سلام و سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور سلام سے مراد سلامتی دینے والا سلامتی عطا فرمانے والا تو جس رب کو آپ سلام کے نام سے بار بار یاد کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے سلامتی عطا یہ ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے یا سلام و یا اللہ پڑھنے سے انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی سلامتی بھی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما آمین ایئرپورٹ پہ ہی آپ نے جو ہے وہ دم کیا ان کو کہیں بٹھا لیتے کہیں آرام سے چلتے پھرتے میں دم کرنے نہیں گیا تھا کوئی آئے تھے میرے پاس <laughs> ابھی اسلام میں ماشاء کافی سارے تھے تو اس میں سے اسلام بھائی کے سر میں درد ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ دم کر دیں تب کسی نے کہا تو میں نے کہا چلے میں گرشان پڑھ کے یا جو بھی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے وہ دم کر بھی آئے تو کسی پڑھ کے بازو کا سر کے درد کے لیے دم کیا جاتا ہے اور ان کو ایک وظیفہ بھی بتا دیا یہ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو بولتے ہیں کہ ابھی دیکھیں لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں آپ نے بھی وہ اپنا ہاتھ چومنے کی کوشش کی بلکہ آپ نے عارف باپو کو ہاتھ چومنے سے منع بھی کیا جی تو استقبال کے مناظر میں لوگ آپ سے گلے بھی مل رہے ہیں آنے جانے والے ہیں تو کیا اگر اس کو یوں فرما دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے آ جائیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کو دم کر دیں گے یا جو ہے وہ ویٹنگ روم میں چل لیتے ہیں وہاں دم کر دیں گے تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا عمران بھائی ہم تو گئے ہی ان کاموں کے لیے نا ہمارا تو مدنی کاروبار ایئرپورٹ سے ہی شروع ہو گیا کہ اگر اسلامی بھائی ہم سے ملنے آئے ہیں تو اب ان کو ان کی دل جوئی کی جائے ان کی کسی طریقے سے ایسی محبت دی جائے جس سے وہ مزید قریب آئیں ہاں۔ تو اب ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ اسلامی بھائی ہمارے قریب آئیں اور اب میں پہنچاؤں تو میری تو خواہش یہی ہوگی نا کہ جتنے ایئرپورٹ پہ آئیں ابھی میرے ساتھ ہی رہیں تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے اپنے امیر علیہ سنت سے مدنی مرکز سے ان کو سکھائیں تو جو مقصد لے کر گئے تھے یعنی مدنی کاروبار اگر ایئرپورٹ سے شروع ہو جائے تو پھر تو ہاں۔ بندہ فوراً شروع کر دیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں پر مبلگین نے دعوت اسلامیہ کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ بسا اوقات اجتماع ہوتا ہے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی آ کر اپنی مجبوری بیان کرتا ہے تو اس کو بعد کا ٹائم نہ دیا جائے اس کے موقع کی مناسبت کو دیکھا جائے کہ یہ شخص پریشان ہے ابھی اگر اس کو پیار کے دو بول نہ بولے گئے اور بعد کا کہا کہ ایک منٹ صبر کریں یا پانچ منٹ صبر کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دل شکنی ہو جائے اور پھر وہ آپ سے متنفر یا آپ سے دور ہو جائے دوسری بات اس سے یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ہمیں وظائف کچھ یاد کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے اس کا بھی فائدہ ہوگا اور تیسرا بھائی میں نے ایک مبلی کے دعوت اسلامی کا یہ طرز عمل دیکھا تھا بہت پیارا لگا وہ اپنی جیب کے اندر تعویذات اختاریہ رکھا تھا اور اپنے علاقے میں ان کو کوئی مسئلہ بتاتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے میرا وہ مسئلہ ہے اب وہ خود تو تعویذات اختاریہ کی طرف سے وہ اپنا اجازت یافتہ نہیں تھے لیکن وہ یہاں سے بستے سے تعویذات لے کر لوگوں کو جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے یہ بھی ایک مسلمانوں کی خیر خائی جی. کا بڑا اچھا ہے یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ مدنی مرکز کی طرف سے جو تعویذات اکاریہ دیے جاتے ہیں اس پہ جی. کوئی کسی قسم کی رقم یا کوئی فیس نہیں لی جاتی اچھا. دنیا بھر میں دعوت اسلامی والوں سے جب بھی آپ تعویذات لیں تو یاد رہے کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی رقم دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہاں دعوت اسلامی کو آپ اپنے مدنی احتیاط دے سکتے ہیں آپ نے بات بڑی پیاری کی کہ ہمیں اگر کوئی اسلام میں ملتا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ فل فور حل کیا جائے جی ہاں۔ مگر یہاں میں مسئلہ پوچھنے والے یا غم زدہ اسلامی بھائی جو بھی اپنا پرابلم لے کر آئے ان سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا جی، جی۔ جس سے آپ نے پوچھا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا جی، ہاں۔ ہو سکتا ہے میں ان کو یہی جواب دیتا جو آپ نے کہا تھا نہیں دینا چاہیے کہ ابھی میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں تھوڑی دیر بعد دم کریں تو کیا ان کا ناراض ہونا حق بنتا ہے یہ غور کرنا ہے جو بات بات پر ناراض ہوتے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے بلکہ یہاں تو یہ تو خیر اس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے لیکن مفتیان کرام سے علماء سے شرعی مسائل پوچھنے کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ تھکن کے عالم میں سفر کے عالم میں چلتے پھرتے مسائل نہ پوچھے جائیں تو اب اگر مفتی صاحب منع کر دے کہ بھائی میں ابھی نہیں بتاتا تو آپ کے ناراض جائیں گے کہ میں تو مسئلہ پوچھنے گیا تھا ہر ہاں۔ چیز کا وقت ہوتا ہے جس طرح آپ کا اور میرا بھی تھکن کبھی ہو جاتی ہے موڈ آف ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے تو ہر بندے سے بعض اوقات ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ان کو جناب نیند سے جگا کے بھی مسئلہ پوچھوں گا تو یہ جواب دیں گے اور اس کو بھی مسکرائیں گے اور ان کو پریشانی کے عالم میں بھی میں نے دم کروایا تو دم کر دیں گے ہاں۔ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر انسان سے جو توقع ہے وہ رپلائی نہیں ملا تو بہت جلدی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی انسان ہے اور ہمیں بھی اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے بالکل بڑا دل رکھنا چاہیے پوچھنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے بتانے والوں کو بھی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بات ہوئی جی بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی جان کر کے وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ میں نے خود بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں سے پڑھا ہے اور اپنے بچوں کی امی سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مراست المدینہ آن لائن سے پڑھا ہے یقیناً وہ اسلامی بہنوں سے پڑھا اسلامی بہنوں نے اسلامی بہنوں سے پڑھا اور اسلامی بھائی نے اسلامی بھائی سے پڑھا یہ شعبے ہیں اس کے جی۔ اندر اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں اور اسلامی بہنوں کے الگ ہیں ماشاء یہ تو دعوت اسلامی کا وہ با کمال شعبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اپنے ذمہ داران کو بھی شاید اس بارے میں پتا نہیں ہے ورنہ اس کی اگر معلومات لیں تو اتنا امیزنگ اتنا شاندار شعبہ ہے کہ گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق اچھا۔ آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں بلکہ مجھے آج تو بہت سارے کورسز کی لسٹ آئی ہے آلموسٹ پچیس کورسز ہیں اچھا۔ تفسیر قرآن کورس بہار شریعت کورس سنت نکاح کورس شمائل مصطفیٰ کورس تہارت کورس ہاں. اللہ غنی اتنا سارا علم کا سمندر ہے آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ روزانہ دے دیں جو آپ کے مطلب کا ٹائم ہے اب یہ ملیشیا میں بیٹھ کر دو سال کہتے ہیں میں نے بھی قرآن پڑھا میرے بچوں کی امی نے پڑھا اور پھر اس کے بعد بھی بچوں کی امی بدری کام کرنے والی مبلغہ بن گئی یعنی یہ دیکھیے کتنی خوبصورت فیڈ ہے کتنا خوبصورتی طریقہ ہے تو میں تو دنیا بھر کے مدری چل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو آپ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن کے آئکن موجود ہوں گے اس پر کلک کیے آپشن موجود ہوگا اس پر کلک کریں اور اپنی مرضی کے ٹائم سے مطابق آپ فارم فل کر دیں آپ کے وقت کے مطابق قاری صاحب یا اگر اسلامی بہن ہے تو اسلامی بہن آپ کو پڑھائیں گے حیدرآباد میں ساڑھے تین بجے رات کو میں ایک شخصیت کو لے کے حیدرآباد میں ماشاءاللہ اللہ آفندی ٹاؤن میں ہمارا فیضان مدینہ اس کے بالکل سامنے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ایک برانچ بنی ہے میں ساڑھے تین بجے لے کر ایک شخصیت کو گیا اب ساڑھے تین بجے رات کو آپ کیا دکھا سکتے ہیں آپ یقین کریں ایسا آباد تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن اور مدرسۃ المدینہ کے آن جو آن لائن پڑھا رہے تھے قاری صاحبان میں نے اسپیکر لگا کر ان بچوں سے بات کی تو کوئی کینیڈا میں پڑھ رہا تھا کوئی یو ایس اے میں پڑھ رہا تھا اور جب انہوں نے تلاوت کی نا کینیڈا کے مدنی منڈے نے تو جو میرے ساتھ شخصیت تھی وہ رونے لگ گئے کہتے ہمیں اتنا اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا جو کینیڈا میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے وہ دعوت اسلامی کی خوبصورتی الحمد للہ ہمارے میں یہاں پر دعوت اسلامی کے مبلغین کو ایک عرض کروں گا کہ جو بالخصوص پاکستان میں ہیں تو جن شہروں میں مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے خدا را پہلے تو خود جا کے دیکھ لیجیے جی۔ اور اس کے بعد شخصیات کو علماء کو اور اہم لوگوں کو جا کر دکھائیں تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری آپ کو برکتیں ملے گی جی واقعی ہمارے سوچنے کی بات یہ بھی ہے واقعی کہ ہمارے یہاں پر تو بچوں کو اسکول پڑھوانے کے لیے جو ہے کائی صاحب کو گھروں پر لگا دیا جاتا ہے یا مدارس ہمارے یہاں عموماً علاقوں میں ہوتے ہیں تو اس میں لگا دیا جاتا ہے لیکن بات یہاں پر آتی ہے کہ بیرون ملک جہاں پر نارمل کوئی مدرسہ بھی عام طور پر ایزی اویلیبل اچھا نہیں ہوتا اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی قاری گھر پہ پڑھانے کے لیے ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوتے تو وہاں پر آپ اگر مدرسہ پڑھا دیتے ہیں تو کتنے بڑی دین کی یہ خدمت ہے خیر حکم کا علام قرآن تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور جدید تقاضوں کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن سکھانے کی کوششیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اچھا عبد بھائی یہ بھی بتا دیں آپ نے اتنی بات کی ہے کہ کیا مدرسۃ المدینہ آن لائن کی کوئی فیس بھی ہے جی مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بڑی نامنل سی فیس ہے اور جو آپ کورس کریں گے وہ فیس آپ کو بتا دی جائے گی اور وہ فیس بھی ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ جو ہمارے اخراجات ہیں شعبے کے وہ ہم ایزیلی بیئر کر سکیں کیونکہ نارملی آن لائن وہ پڑھتا ہے جو تھوڑی بہت فیس دے سکتے ہیں جی۔ تو کیوں نہ یہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا ایک تعاون ہو جائے کہ جتنا ہم پر خرچ ہو رہا ہے پڑھانے کا وہ ہم کم از کم ادا کر دیں جی مدنی چینل کے ناظرین اس کی مکمل تفسیر آپ کو جو ہے وہ آن لائن مدرسۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے مل بھی جائے گی وہاں سے آپ رابطہ کر بھی سکتے ہیں تو آپ کے اگر اوورسیز کے اندر رشتے دار رہتے ہیں دوست احباب رہتے ہیں ان تک اس دعوت کو پہنچائیں ہو سکتا ہے آپ کی دعوت پہنچانے سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے اور شب و روز اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں جو ہے وہ لینے کی اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملائیشیا میں عاشقان رسول ہمارے ساتھ الحمد موجود ہیں عبد الحبیب بھائی کیا فرمائیں گے ملائیشیا کے اسلامی بھائی دیکھیں گے ملائیشیا میں جو اسلامی جمائن اور مجھے میسج آیا کہ صرف یہاں نہیں بلکہ کئی اچھا. کئی مقامات پر اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں ہاں. مدنی کاموں کے لحاظ سے پہلا سفر تھا اچھا. اور بڑی محبتوں سے یعنی دوسرے لفظوں میں مدنی ضد کر کے ہمارے توصیف بھائی آگے بیٹھے انہوں نے بلایا تھا مجھے تو کافی عرصے سے پلان بن رہا تھا کہ جانا ہے اور پھر الحمدللہ اس سفر میں ایک دن کے لیے میں بینکاک رکا تھا اور اس کے بعد وہاں سے پھر میں ملیشیا پہنچا تھا چند دن وہاں رہنے کا موقع ملا مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا جی۔ بہت اہل محبت ہیں بڑا پیار کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اور مجھے بہت امید ہے کہ وہاں دعوت اسلامی بہت تیزی سے ترقی کرے گی کیونکہ ایک تو مسلم ملک ہے اچھا۔ وہاں کے اپنے جو ملے ہیں جس کو ملے کہتے ہیں ملیشین لوگوں کو وہ لوگ بھی ماشاء اللہ دین کے کافی قریب ہیں اور جلدی سنتے ہیں بات کو جی۔ تو اگر اچھے انداز سے بس تھوڑا سا وہ کہتا ہے لینگویج بیریئر ہے اگر ہمارے مبلگین دوبارہ کرتا ہوں لینگویج اچھی بولنے لگ جائیں اور ملے زبان سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت تیزی سے کچھ جملے تو آپ نے بھی سیکھے ہوں گے نا وہاں مدنی قافلے میں ہاں، نہیں مجھے اصل میں انڈونیشین بتایا گیا تھا کہ انڈونیشین زبان اور ملے زبان بہت قریب ہے تو اگر آپ انڈونیشی کے بھی چند جملے کہہ دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اچھا۔ اب مثال کے طور پر کسی کی خیریت پوچھنی ہو تو تیری ماں کاسی وہ کہتے ہیں تو اس سے جناب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو یہ دو چار جملے انہوں نے سکھائے تھے باقی تو چونکہ زیادہ تر ہمارے پاکستان ہندوستان اور یہاں کے اسلام کے ساتھ تھے جی ملائیشیا کے اسلامی بھائیوں کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں اور رکن شورا نے آپ کے یہاں جو مدنی قافلے میں سفر کیا ہے مدنی بہاریں بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی تو جو جذبہ ہمیں مدنی قافلے سے ملا ہے اس کو مانگ نہیں پڑنے دینا بلکہ اس کو جو ہے مزید ہم نے روز افزوں کی طرف لے کر جانا ہے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی سید عبد القبیر تاری ملیشیا کولم پور سے عرض کر رہا ہوں ارے یہاں ہم اسلامی بھائیوں کو لوگوں کو مدنی قافلے کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پر دیش میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں چھٹی نہیں ملتی اور جبکہ کوئی ذاتی کام ہو تو چھٹی بھی کر لیتے ہیں سارے معاملات بھی ہوتے ہیں تو ہم اس طرح ان لوگوں کو کیسے مدنی قافلے کے لیے تیار کریں جی ابدرمی بھائی یہ تو آپ ہی بتائیں <clears throat> جی یہی تو ہمارا مقابلہ ہے جو ہمارا عوام سے ان کا وقت لینا ہے اسلامی بھائیوں سے ان کا جو وقت لینا یہی تو دعوت اسلامی والے کا کام ہے کیا یہاں سارے ہمارے کہنے پہ چل پڑتے ہیں اجتماع میں سارے مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں یو کے یورپ امیرکا جدھر جائیں جہاں ایک ایک گھنٹے کی قیمت دی جاتی ہے جاب بھی آور وائز ہوتی ہے یعنی اتنے گھنٹے کام کریں گے تو اتنے پیسے ملیں گے وہاں بھی مدنی کافلے سفر کرتے ہیں وہاں بھی ہاں۔ ماشاء اللہ اجتماعات میں اسلامی بھائی جاتے ہیں تو یہ یہ بہانا تو میں نہیں کہوں گا یہ مصروفیت کا اظہار دنیا بھر کے آشقان رسول آپ سے کریں گے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں پریورٹی بتائیں ترجیحات بتائیں آخرت کی یاد دلائیں اچھے انداز میں ترغیب دیں اللہ کی رحمت سے یو کے سے بارہ ماہ کے لیے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا ہے آپ یو کے جیسے ملک سے بارہ ماہ سفر ہو سکتے ہیں تو ملائیشیا سے بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں اصل بات ترغیب دینے والا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا ہے کہ جب اپنا کام ہوتا ہے تو ٹائم نکل آتا ہے تو اٹ مینس ٹائم نکل سکتا ہے جی۔ اپنی ترجیح وہ جو پریورٹی ہے وہ کیا ہے تو آپ نے اگر اچھے انداز میں نیکی کی دعوت کے فضائل بتانے علم دین کے فضائل بتانے تو اللہ کی رحمت سے ابھی آپ ان شاء اللہ جب آگے چلیں گے جی۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں ملیشیا میں کتنے اسلامی بھائی رہے ہاں۔ تو وہ کیسے رہے وہ بھی تو مصروف لوگ ہیں اس میں عبد الحمد یہ ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اب آپ جی۔ نے کہا نا کہ اپنی مصروفیات کے لیے تو چھٹی بھی ہو جاتی ہے وقت بھی نکل آتا ہے دیکھیے وہ طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے اب اگر میں بیمار ہوں تو ظاہر ہے کہ میں جاب پہ نہیں جا سکتا نہ میں کام کر سکتا ہوں تو وہ مجبوری بھی ہوا گھر میں جاتے ہیں پکنک پر جاتے ہیں تو وہ تو طبیعت کا تقاضا نہیں وہ ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے جی۔ وہ ایک فرحت کے لیے انسان جاتا ہے تو جی۔ دنیا کی فرحت حاصل کرنے کے لیے جب آپ چھٹی کر سکتے ہیں تو جی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بھی اگر کچھ چھٹی کر لیں آخرت کی فرحت حاصل کرنے کے لیے بھی اگر کچھ وقت دے دیں علم دین ہوگا تو اعمال درست ہوں گے اصل بات وہی ہے عمران بھائی آپ مصروف آدمی سے ملے گا جس کو مصروف ہونے کا خپت ہوتا ہے ہوتے نہیں مصروف خپت ہوتا ہے میں بہت مصروف ہوں اچھا سے جب ملے تو وہ کہے گا نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اب جس کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں وہ تو بیچارہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے وقت نکالنے سے نکلے گا اور ہمارے مبلغین کو اس میں ہمت نہیں ہارنی الحمد مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت پرانی بات ہے لیکن ہمارے مدنی قافلہ مجلس کے بہت شاندار اسلام بھائی ہمارے جنید بھائی میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے کمال کے اسلام اور ایسے بہت سارے ہیرے دعوت اسلامی میں ہیں ایک بار مدینہ شریف میں ایک تربیتی اجتماع ہوا تھا عمران بھائی مجھے یاد ہے اب جی، ہے تربیتی اجتماع ہوتا ہے تو پورے پورے عرب شریف سے اسلام میں جمع ہوتے میں بھی اس تربیتی اجتماع میں تھا اچھا میں اس وقت ایک عام اسلامی بھائی کی حیثیت سے اس میں شامل ہوا تھا جنید بھائی ماشاء اللہ اچھا۔ اس پورے تربیتی اجتماع کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت آپ رکنے شرا نہیں تھے میں رکنے شرا نہیں تھا تو انہوں نے اسلامی بھائیوں نے کہا کہ حضور ہماری جو ہے وہ دو دن تربیتی اجتماع ہے اور دوسرے دن ہی ہماری یہاں سے واپسی ہے بسیں بک ہیں ٹکٹس بک ہیں کسی نے کہا ہماری جاب ہے تو وہ مسکرا کر سب کو یہ کہتے رہے آپ فکر نہ کریں آپ تربیت اجتماع میں شرکت کریں میں دیکھتا رہا کہ یعنی کیوں کیا جواب دے رہے ہیں یقین کریں دوسرے دن جب یہ تربیتی اجتماع ختم ہوا نا ہاتھوں ہاتھ وہاں سے تین دن بارہ دن اور تیس دن کے مدنی قافلے روانہ ہوئے ہر اسلامی بھائی کا کہنا یہ تو صبح جاب پہ جانا ہے رات میری بس بک ہے میری ٹکٹ ہے میں رک ہی نہیں سکتا لیکن ان دو دنوں میں انہیں وہ فکر آخرت انہیں وہ علم دین کا شوق انہیں وہ دین کا جذبہ دیا گیا کہ خود ہی کھڑے ہو کے زبردستی کسی کو نہیں بھیجا اسلامی بھائیوں نے اپنا پلان چینج کیا اور ایسا اب بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ نگرانی شعرا کے بیانات ہوتے ہیں بارہ بارہ ماہ کے لیے اسلام میں تیار ہو جاتے ہیں تو اصل بات ہمارے مبلغین کو کوشش کرنی ہوگی ہمت نہیں ہارنی ہوگی اور یہی ہمارا مدنی مقابلہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم نے جاری رکھنا ہے اور شیطان کے خلاف جنگ کر کے اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے سبحان اللہ واقعی ایسا ہوتا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں تربیتی اجتماعات ہوں تو کوشش کر کے ہمیں اس میں لازمی شرکت کرتے رہنا چاہیے ہمارے مختلف ممالک کے اندر مختلف شہروں کے اندر تربیتی اجتماعات ہوا کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرنے کی عجیب ہی جو ہے وہ بہاریں ہوتی ہیں بڑی برکتیں اس سے حاصل ہوا کرتی ہیں آئیے مزید کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی ہیں چھوٹے لیکن بڑا جذبہ تھا ان کا جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر افتخار صاحب جن کے گھر پہ ہم رکے تھے کچھ عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے تو یہ ان کے ساتھ زیادہ ہیں اور ماشاء اللہ میں مدنی منع میں دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ بعض مدنی منع بڑا انسپائر کر دیتے ہیں ان کے اندر بڑی سنجیدگی بھی نظر آتی ہے اور مدنی کاموں کا جذبہ بھی نظر آتا ہے تو ان اللہ اللہ نے چاہیے اگلی جنریشن بھی دعوت اسلامی کی بہت زیادہ آگے جائے گی جی نیکسٹ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عبد الحبیب بھائی آپ کا بہت پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ ہر سفر نامہ ایک الگ انداز میں ایک بڑے پیارے اور میٹھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اللہ شاہ اس مدنی سفر نامے سے جو مدنی پھول ملے اللہ ان کا صدقہ ہمیں مدینہ طیبہ کا سفر فرمائے فرمائیں الحبیب بھائی آپ کو ماشاء اللہ بہت دفعہ باہر جانا ہوتا ہے ڈسپلن کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں بے پاکستانی اور مسلمان ہمیں ایک کیسا ڈسپلنڈ جینٹل مین ہونا چاہیے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے اسلام خود ڈسپلن کا بڑا شاندار درس دیتا ہے آج کا سفر جو ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو کتنا ڈسپلنڈ ہے کس وقت آپ نے ملا جانا ہے تو جانا ہے کس دن آپ نے عرفات جانا ہے تو جانا ہے بزدلفا میں رات گزارنی تو گزارنی ہے جس وقت رننگ کرنی تو کرنی ہے دنیا میں ایسا ڈسپلن کا مظاہرہ کہیں نہیں ہے کہ پچیس تیس چالیس لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ موو کر رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ہر جگہ پہنچتے جا رہے ہیں آپ نے عرفات میں غروب آفتاب ہو گیا مگر مغرب نہیں پڑنی اب آپ نے مغرب اور عشا عشا کے وقت میں مزلفا میں پڑھنی ہے یہ بہت شاندار ڈسپلین جو ہر سال لاکھوں مسلمانوں کو ٹریننگ گویا دی جاتی ہے اچھا تو سال میں ایک بار ہے ہم اپنی نمازیں دیکھ لیں جی ہاں ایک منٹ پہلے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہونی ایک منٹ بعد گزرنے کے بعد پڑھے تو نماز نہیں ہونے وقت ہاں وقت شروع ہونے سے پہلے بھی نہیں ہونی وقت ختم ہونے کے بعد بھی نہیں ہونی جی ہاں۔ ایک ڈسپلین کے مطابق آپ نے پانچوں ٹائم جو نماز پڑھے گا اس کی لائف ڈسپلین ہو جائے گی پھر اگر آپ ہماری جماعتوں کو دیکھیں میں کہتا ہوں لوگ دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک کی ٹرین لیٹ نہیں ہوتی فلاں ملک کا جہاز لیٹ نہیں ہوتا ارے بتائیے مسلمانوں کی جو مساجد میں جماعتیں ہوتی ہیں اللہ اللہ اذانیں ہوتی ہیں آندھی آئے طوفان آئے بارش کلائمیٹ چینج ہو تو فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا اذانے لیٹ ہو موزن صاحب نے وقت اذان دے دینی ہے شاز نادر ایک منٹ کا فرق دو منٹ سے زیادہ فرق نہیں ہو سکتا جی ہاں۔ یعنی وہ ڈسپلن ہے جو لاکھوں مسجدوں میں روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے اب نماز پڑھتے وقت اذان سنتے وقت حج کرتے وقت تو ڈسپلن سمجھ آ رہا ہے مگر پھر بھی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو پھر یہ اسی کی محرومی ہے باقی اسلام شاندار مظاہرہ کرتا ہے ہم سب کی ٹریننگ کرتا ہے ایک ڈسپلن انسان ہونے کے ناطے اور اب اگر آپ کو بیرون ملک سفر کرنا ہے اور اگر آپ کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے آپ وقت کے پابند رہی ہیں تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہاں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا آپ کو دیگر کام کرنے ہوں گے تو ڈسپلن لائف یہ مسلمان کی لائف ہے وقت کی پابندی یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور نبی پاک علیہ اثراک السلام کی سنتوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تو بہت اچھا سوال ہے ان کا اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں ڈسپلن ضرور حاصل کرنا ہوگا جی بالکل ڈسپلن اپنانا چاہیے آئیے کچھ ویڈیو تاثرات ہمارے پاس الحمد موجود ہیں وہ آپ کو سلسلے میں شامل کر کے دکھاتے ہیں جی میں محمد جمیل کلوز ہو کر ماشاء اللہ ہمارا جو پاکستان اور ہند شریف سے مدنی قافلہ ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رات جزائے خیر دے آ کے برکتیں لٹائی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مدنی قافلہ ہر دو ماہ کے بعد ملیشیا میں آئے اور ادھر کام انشاءاللہ بڑے کام اور ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما فرماز حاجی افضل جب ان کی برکتیں ماشاء اللہ ملیشیا میں بہت زیادہ کام کی بڑھنے کے چانسز ہیں تمام پاکستانی کو خاص طور پہ جو اردو اسپیکنگ والے ہمارے بھائی ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ملیشیا میں جو رہتے ہیں انہیں مدنی ارتجا کرتا ہوں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر ہمارے ملیشیا میں دعوت اسلامی کا کام بڑھانے میں ہماری مدد کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے جمیل بھائی جو ہیں یہ موسٹ سینئر اسلامی بھائی ہیں ہاں۔ ملیشیا میں مدنی کام شروع کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اللہ ان کو نظر بس سے بچائے صحت و عافیت دے اور جذبے کے ساتھ ہم سب کو مزید مدنی کام کرنے کی توفیق آمین ہے اب انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ ہر دو ماہ میں مدنی قافلہ آنا جی الحمد ہر دو ماہ میں مدنی قافلہ ان شاء اللہ ہمارے مدنی چرن کے ناظرین میں سے ملائیشیا یا بیرون ملک کا سفر کرنا چاہے اور پاکستان میں اس کا ذہن نہیں بنتا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے دیکھیے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ مدنی قافلے میں بیرون ملک ہی کیوں جانا ہے بس اگر تو گھومنے پھرنے جانا ہے تو پھر تو مدنی قافلہ اس لیے نہیں دیکھیں ضمنی طور پر گھومنا پھرنا ہو جائے گا لیکن بس یہاں پر مزہ نہیں آ رہا کو گرمی ہے یا پھر دیکھے اگر آپ کو ہوا پانی چینج کرنے جانا ہے تو مدنی قافلے اس لیے نہیں ہے البتہ اگر کوئی بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتا ہے تو اوورسیز جی۔ ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس پر ہم سے رابطہ کریں فرما لے ناظرین سیز ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ہمارا ای میل ایڈریس ہے اس پہ رابطہ کریں اگر آپ دنیا میں بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں البتہ میں یہ بتا دوں کہ ہر مہینے ہر دوسرے مہینے جیسے ہمارے زمین بھائی نے بھی فرمایا مدنی قافلے سفر کرنے چاہیے تو اب الحمد للہ چونکہ میرے ساتھ رکے شورا عارف باپو بھی تھے ہند کے جی۔ ذمہ داران بھی تھے اس مدنی قافلے میں تو یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ ملائیشیا اور فار ایسٹ کے ملکوں میں ہند سے بھی مدنی قافلے اب زیادہ سفر کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اب دوسرے مہینے ہند سے بھی مدنی قافلہ سفر کرے گا اور میرے ساتھ جہاں میں بھی موجود تھا ہمیں ہمارے باب المدینہ کراچی سے تاجران کا بھی ایک مدنی قافلہ وہاں پہنچا اچھا۔ اس بار بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ بن گیا تھا اچھا۔ انڈونیشیا کے بھی اسلامی بھائی تھے ہند کے بھی تھے ہم اچھا۔ پاکستان سے تھے اور ملکوں سے بھی اسلامی آ گئے تھے تو ایک ماشاء ایک بڑا زبردست مکسچر تھا تو ہاں۔ اب پاکستان سے بھی ان شاء اللہ امید ہے ملیشیا مدنی قافلے جاری رہیں گے بس آپ دعا کریں اللہ مزید برکت دے اور دنیا بھر کے ناظرین بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ دیکھیں جہاں کا بھی ہم یہ سلسلہ کرتے ہیں مدنی سفر نامہ ریپلائی میں یہی جواب آتا ہے کہ بہت ضرورت ہے جی۔ اور مدنی قافلے چاہیے جی ہاں۔ تو سب انشاءاللہ سفر کریں گے تو کاموں کی بہاریں آئیں گی ان جی واقعی سفر کرنا چاہیے اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے جو بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ لازمی جو ہے وہ بیرون ملک سفر کریں بالکل یہاں بھی ضرورت ہے لیکن وہاں بھی ضرورت ہے جہاں آپ کو توفیق ہو اس میں ضرور سفر کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملائیشیا کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں الحمدللہ موجود ہیں مسکراتے چہرے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با کرامت رکھے مدنی کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق بھائی بھی نظر آ رہے ہیں آئیے ایک اور مدنی گلدستہ وہاں مدنی کاموں کا جو ہے سنو تو بڑا اجتماع ایک ہوا تھا مارکیٹ کے اندر تو وہاں پر جو ہے جو یہ مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جی ملشیا بڑا آپ کپڑا بیچ رہے ہیں آپ کارپیٹ بیچ رہے ہیں موٹے جو بھی کام کر رہے ہیں زبان بعض اوقات فارغ ہوتی ہے آپ کاروبار کرتے ہی کرتے ضرورت پڑ سکتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہ کر فرما بردار کیسے بنیں گے تو ہمیں اپنا ماحول بھی چینج کرنا ہوگا ایسے دوستوں کو اپنائیں کہ جو نمازگی ہوں جن کو دیکھ کر میں بھی نماز پڑھنے والا بن بندہ آج چلیے یہ بھی سن رہے بندے بھی سن رہے یہاں موجود اسلامی بھائی کی نمبر ایک ماضی پر نرام آتا جو کیا نہ اس سے پہلے ہو شریکہ نمبر دو اب اس گنا کو چھوڑ دیں آج کے بعد آپ کی یہ کرے گا گنا نہیں ہوگا آج ہی چھوڑ دیں مثال کے طور پر کوئی کہے گا باقی میں نے باقی سزا کرنے بہت جرم کیا ہے اور ابھی شادی نہ پڑے گا اور آپ وقت باقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی چرن کے ناظرین اس مختصر سبق میں توبہ کے تین ارکان کو بھی آپ نے سن لیا دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں اراکین کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بھی جاتے ہیں یہی کلام پڑھتے ہیں آپ جو شروع میں آپ نے سنایا کوئی اور کلام نہیں آتا آپ کو ہاں، یہ سوال میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور بھی کلام آتے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں سلسلے میں آؤں اچھا۔ کال بھی آتی ہے تو یہی کلام کی فرمائش کرتے ہیں پھر دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں جی۔ لیکن اب ٹھیک ہے اب سننا یہی چاہتے ہیں لوگ نہ باقی مجھے اور کچھ تھوڑا بہت کلام پڑھنا آتے ہیں ویسے آپ کے اندر شوق نظر بھی آتا ہے مجھے اللہ کرے کہ واقعی شوق شوق اور شوق آمین مزید آمین ترقی عطا فرمائے آمین جی ایک اور کالز ہمارے سلسلے میں مزید ہیں آئیے ان کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی محمد عثمان اتاری ملیشیا کے شہر کو بالالمپور سے الحمد للہ رکن شرا حاجی عبد الحبیب اتاری سلامہ الباری ملیشیا میں تشریف لائے دوران جد الحاجی صاحب نے الحمد للہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے جس میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی تھا متنی کاموں کو تیز کرنے کے لیے یہاں کی لینگویج زبان سیکھ لی جائے تو الحمد للہ یہ حاجی صاحب کے اس مدنی پھول سے ذہن بنا اور اللہ کے کرم سے الحمد یہ زبان سیکھنے کا الحمد للہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بھلی ماشاء اللہ یہ بہت اچھا آپ نے کی اور بہت خوشی ہوئی مجھے ماشاء اللہ کری جتنے مبلگین ہیں سب اس زبان سیکھنے کی طرف آ جائیں کیونکہ عمران بھائی یہ طے ہے کہ آپ اگر کسی ملک میں مدنی کام کرنا چاہتے ہیں جی ہاں۔ تو آپ اگر زبان آپ کو نہیں آتی تو آپ محدود ہو گئے نا پھر تو آپ اردو آتی ہے تو اردو بولنے والوں سے بات کریں گے انگلش آئے گی تو آپ پلس لوگوں تک پہنچیں گے اور جس ملک میں ہم ملے زبان ہے تو ملے زبان میں نے ذمہ داران کو عرض کیا کہ سیکھیں تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک دور دور تک پہنچے میں میں کئی ماہ تک ایک ملک میں رہوں اور چند لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں تو کیوں نہ میں وہاں کے لوگوں کی زبان سیکھ لوں اسلامی بھائیوں کی اور پھر اس ملک میں مزید مدری کاموں کی دھومیں مچاؤں جی، بالکل ایسا ہی ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ زبان کی وجہ سے قریب آتے ہیں بالکل ایسا ہے زبان کی وجہ سے قریب آتے ہیں ایک بات میں بھی یہ ذکر کرتا چلوں عبدالحزیب بھائی ہمارا المدینہ اللمیا جو ہے جو مجلس تراجی میں ہماری جو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ جی۔ کرتی ہے ترجمہ کرتی ہے جی۔ تو دنیا کی کم و بیش پینتیس زبانوں میں الحمدللہ کتب و رسائل جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کیے ہے جہاں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اسی لیے کہ اگر دنیا بھر میں کام کرنا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جی۔ کرنی ہے تو پھر آپ نے ان کی زبانوں میں بات کرنی ہوگی الحمد للہ تھرٹی فائیو لینگویج جس طرح آپ نے کہا کہ زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں اسی طرح ماشاء اللہ پندرہ زبانوں کے قریب ہمارے ڈبڈ یعنی جو بدری مذاکرے ہیں یا جی۔ امیر سنت کے سلسلے نگران شورا کے کئی سلسلے وہ اب مختلف زبانوں میں ڈب ہو رہے ہیں تو اب وہ ڈب بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ عربی بولنے والے وہ عربی سمجھ لیں فرینچ بولنے والے فرینچ سمجھ لیں انگلش بولنے والے انگلش سمجھ لیں تو اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اسلامی بھائی کو جنہوں نے ماشاء اللہ وہاں کی زبان سیکھنا شروع کر دی اور مزید اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ خوشخبریاں سنائیں اور دنیا بھر کے مبلغین جو جس ملک میں بھی ہیں اگر واقعی آپ مدنی کام کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی زبان سیکھیں آپ کے اندر کانفیڈینس بھی آ جائے گا اور ان اللہ آپ اپنی بات کو بہت اچھے انداز میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جی واقعی بہت اہم بات کی ہے اپنا رکن شورا نے واقعی مقامی زبان سیکھنی چاہیے اور پھر مزنی کام کریں تو زیادہ بہتر نتائج ہمیں نظر آنے آ سکتے ہیں تو آئیے مزید کالس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میں محمد حامد تاری بابل مدینہ کراچی سے عرض جی، ہاں۔ کر رہا ہوں پیارے عبدالحبیب بھائی آپ تو مدینے کے مسافر ہیں مجھے رات کی ایک تمنا ہے کہ آپ میرا سلام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرے سارے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کر کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اب دعا کرے اللہ مجھے با ادب با ذوق ہر بین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے اور میں انشاءاللہ شاء آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ جو بھی دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کا بھلا فرما اور ان سب کو ہر مین کی حاضری عطا فرما آمین آمین جی نیکسٹ محمد ناصر اتاری ملیشیا ملاقہ سے کر رہا ہوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب آپ ملاقہ میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مختلف مملک کے اسلامی بھائی اور مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی موجود تھے تو جب آپ ملاقہ تشریف لائے تو یہ خواہش آپ کی دیکھی گئی کہ ملاقہ والے جو اسلامی بھائی ہیں یہ آپ کے زیادہ تر قریب رہیں اور کھانے کے دوران مدنی پھول عطا فرمانے کے دوران اور دیگر معاملات میں آپ ملاقہ والے اسلامی بھائیوں کو بالکل زیادہ کری بیٹھتے تھے اس میں جو ہے وہ کیا حکمت تھی جی کیا حکمت تھی جی اپنے بڑوں سے ہی سیکھا ہے اور بڑی لاجیکلی بات ہے کہ آپ کسی ملک یا کسی شہر میں گئے ہیں تو اب آپ تھوڑی دیر کے گئے ہم کوالمپور سے ملاقہ گئے تھے اور یہ آلموسٹ میرا خالد شاید کے ڈیڑھ دو گھنٹے کا راستہ ہے دوسرا شہر ہے تو وہاں پہنچے تو اب وہاں بیان تھا جیسے جس سنت و بڑے بیان کا آپ نے دکھایا یہ ملاقہ میں بیان تھا تو اب اس کے بعد کوشش یہ تھی کہ ملاقہ میں یا نلائی میں جہاں بھی گئے تو اب وہاں جانے کے بعد کھانے کا وقت ہوا تو ہمارے اسلام آ کے ساتھ بیٹھ جائیں جو ویسے ہمارے ساتھ بس میں آئے تھے یا ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں میں نے ارض کیا کہ اگر آپ دوسرے اسلام بھائی کے پاس چلے جائیں میرے ساتھ اس شہر کے اس علاقے کے اسلام بھائیوں کو بیٹھنے دیں ان کی دل جوئی ہو جائے گی تھوڑی دیر ہے تو میں ان سے کچھ بات کر لوں گا ان سے کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو جائے گا کچھ اس شہر اور اس علاقے میں مدنی کاموں کے لیے بات ہو جائے گی تو یہ الحمد للہ امیر علیہ سنت سے بھی سیکھا نگران شورا کے ساتھ میں نے سفر کیے آئی صاحب نے ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم افریقہ میں تھے تو غالباً ممباسا کینیا میں تھے اچھا۔ دسترخوان لگا تو جتنے پاکستانی انڈین اور ایشین تھے وہ دسترخان پہ بیٹھ گئے شورا جب آئے تو کہا وہ افریقن سارے کہاں ہیں کیونکہ وہاں بہت سارے ماشاء اللہ ہاں۔ افریقن بائی ماما ہیں تو فرمایا وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے اچھا بھائی صاحب نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا کہ آپ سارے دوسرے کمرے میں جائیں میں ان کے ملک میں آیا ہوں مجھے ان کے ہاں۔ ساتھ بیٹھنے آپ یقین کریں جب وہ سارے افریقن آئے نا اس دسترخوان پہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب شورا نے کئیوں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے برتن ہاں۔ پیش کیا السلام جیسا کھانا پیش کرتے ہیں تو اپنے بڑوں سے سیکھا کہ ہم جہاں گئے ہیں یعنی مثال کے طور پہ اب میں اور آپ کسی ملک میں جائیں جی۔ اب میں آپ سے باتیں کرو آپ مجھ سے باتیں کریں ہم کھانا بھی ساتھ کھائیں چائے بھی ہم ساتھ پیے تو پھر باقیوں کا ہم کیوں گئے تھے ہم تو باتیں بھی کر لیں گے نا جی۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہم جس ملک میں جائیں وہاں والوں سے گل مل جائیں اور یہی بدنی کام کا ایک انداز ہے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور باقی ذمہ داران سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اس کو اپنایا کریں جی بالکل یہ بھی ایک مدنی پور عبد الربئی سیکھنے کو ملا کہ جہاں پر مدنی قافلہ جائے تو وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطے بنائے بالکل بالکل وہاں پر مدنی کام کیا جائے چاہے وہ پاکستان میں ہی ہوں آپ نے تو بیرون ملک کی جو ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے بلکہ ہم اپنے ہفتہ وار اجتماع کو دیکھ لیں ہم ایک اور بڑی غلطی ہمارے ذمہ داران کرتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع ختم ہوا تو امام والے امام والوں سے ملاقات کر رہے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے جو نئے اسلامی بجائے ہیں بدری ہولیے میں نہیں ہیں ٹوپی والے ہیں عام اسلامی ان سے محبت سے ملیں انہیں اجنبیت فیل نہ ہو کہ یار یہ تو سارے آپس میں مل رہے ہیں تو آپ نئے آنے والوں پر جتنی محبت اور شفقت دیں گے ہاں۔ انہیں کے ساتھ اگر کھانے کا موقع تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو انہیں اپنائیت ملے گی ہم سارے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے تو جو نہیں پہلی بار آیا وہ تو اپنے آپ کو اجنبی فیل کرے گا اور دعوت اسلامی کا انداز اپنائیت اور محبت والا ہے جی واقعی دعوت اسلامی محبتوں کو بانٹتی ہے نفرتوں کو ختم کرتی ہے یہ کچھ ویڈیو تاثرات ہمارے پاس ہے ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی ملیشیا سے محمد توصیف رضا تاریخ کر رہا ہوں الحمد للہ مدنی چینل پر سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری ہے اور آج اس میں ملائیشیا کی باری ہے رکنیشورا شرا حاجی عبد الحبیب بتاری ان کا ملیشیا مدنی قافلے میں سفر ہوا اور ان کے ساتھ انڈونیشیا تھا ملیشیا پاکستان ہند اور عرب کے مختلف ممالک آشکان نے سفر کی سعادت حاصل کی مدنی قافلے کے دوران سنتیں سیکھنے سکھانے علماء سے ملاقات مزار پر حاضری ذمہ داران کی تربیت مدنی کاموں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مدنی مشورے مدنی دورے اسلام بہنوں میں پردے میں رہ کر بیان مختلف مقامات پر اجتماعات مدنی حلقوں کا سلسلہ رہا اور الحمد للہ عشقان رسول نے بہت سی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا اور اس کے بعد ابھی ملیشیا میں اس کی مدنی بہاریں دیکھنے کو آ رہی ہیں کہ ہفتہ آباد اجتماع شرکا اسلامی بھائی اور اسلام بہنوں دونوں کے مقامات میں اضافے کا الحمد للہ سلسلہ دیکھنے میں آیا گھر درس میں اضافہ ہوا اور جن آشقان رسول نے سر پر امامہ سجانے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کی تھی مدنی قافلے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور ماشاء اللہ ان کے چہرے پر داڑھی کی آمد ہو رہی ہے اور ان کا بھی بھی عزم مسمم ہے کہ انشاءاللہ اپنے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ایسے افراد جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت مصروف ہیں کہ ان کو شاید ہم دعوت دیں تو مدنی قافلے میں نہیں جائیں گے یہ سوچ کر بعض جب ان کو دعوت بھی مدنی قافلے کی نہیں دیتے تو ایسوں کو مدنی قافلے کی دعوت کیسی دی جائے بہت بہت اہم بات کی ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے دراصل سوال کا جواب جی، جی۔ ہمارا پہلی جو کال تھی وہ اسی اسی سے ریلیٹڈ تھی جی، ہاں۔ کئی اسلام پہ مصروف ہوتے ہیں اور وہ وقت نہیں دیتے تو میرا خیال ہے اس کا جواب بڑا تفصیل اس میں ہو چکا ہے ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور ہم اچھے انداز سے مدری اپنی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا انشاءاللہ جی ضرور اثر ہوگا مایوس نہیں ہونا چاہیے دعوت دیتے رہنا چاہیے آج نہ صحیح تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہماری دعوت اس میں جو نا قافلے میں سفر کر اس میں جو نا ہمارا تھوڑا سا ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سیلس مین ہوتا ہے جی ہاں سیلس مین بعض اوقات تو کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے پانچ ہزار کی چیز دکھوا دوں جب دیکھتے ہیں نا پانچ ہزار کی چیز بکتی تو ہزار کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے ہزار کی نہ بکے تو آخر میں دس روپے کی تو کوئی نہ کوئی چیز دے ہی دیتا ہے اور یہی اچھا سیلس مین ہوتا ہے کہ اپنے گاہک کو کچھ نہ کچھ سیل کر دے ہم مدنی کاموں کے سیلس مین ہیں پہلے مدنی ہاں، قافلے ہاں۔ کی کوشش کریں مدنی قافلے میں نہیں آتا تو ہفتہ وار اجتماع کی کوشش کریں ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آتا تو ایٹ لیسٹ آپ اسے نماز پڑھنے کی دعوت پکی پکی دے دیں کہ اب آپ نے پابندی سے نماز پڑھنی ہے نماز کی دعوت تو خیر سب سے پہلے دینی ہے مگر نماز کی نیت کروا لیں اور اگر وہ کسی بات پر نہیں مانتے تو پھر سب سے آسان طریقہ یہ کہ اسے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں اب مدنی مذاکرے کی اسے دعوت دے دیں آپ پیر و مرشد کے قدموں میں اس کو پیش کر دیں باقی کام انشاءاللہ شاء اللہ میرت خود فرما دیں گے وہ نگاہ فرما دیں گے تو ہم ایٹ لیسٹ مدنی چینل دیکھنے والا اگر بنانے لگے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ نوازی بھی بن جائیں گے آپ کے اجتماعات میں آنے والے بھی بن جائیں گے اور مدنی کے مسافر بھی بن جائیں گے سبحان اللہ بڑے اچھے مدنی کو لوکرا نے ہمیں دیے ہیں آئیے مزید کالس اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی محمد اشد اور تاری بھرت سے ازگزار ہوں ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کے فیض نظر سے ہمارے پیارے حاجی عبدالحبیب جو بھی سلسلہ لے کر آتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے چاہے وہ ذہنی آزمائش کا کوئی سیزن ہو یا مدنی سفر نامہ یا کوئی اور پروگرام اپنی مثال نہیں رکھتا یا سیدی ایک ناقص مشورہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ سفر نامہ دیکھ کر اوشا خان رسول کے قلوب و خان تسکین پاتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہماری پیاری دعوت اسلامی دین متین کا کام پوری دنیا میں آسن طریقے سے انجام فرما رہی ہے اسی طرح کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جتنے بھی اسفار ہیں جتنے بھی آپ نے سفر فرمائے چاہے وہ بچپن کے تجارتی سفر ہوں وہ غزوات کے سفر ہوں یا وہ حج و عمرہ کے سفر ہوں کیا ان کے اوپر بھی کوئی مدنی سلسلہ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر ہو جائے تو کرم بالائے کرم ہوگا کیا بات ہے بات بہت خوبصورت پہلو کی طرف نظر انہوں نے کی ہے اور ہمیں توجہ دلائی ہے ویسے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کئی سلسلے مدنی چینل پر ہو چکے ہیں پیارے آقا کی مکی زندگی نبی پاک کی مدنی زندگی نبی پاک کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں پر خاص طور پر جب ربی الاول آتا ہے ویسے تو پورا سال ہی ہمارا کون سا سلسلہ ہے جس میں نبی پاک کا ذکر خیر نہیں ہوتا لیکن براہ راست سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتی قاسم صاحب نے بھی سلسلے کیے ہیں الحمد ہمیں بھی سعادت ملی ہے ویران شورا نے سلسلے کیے ہیں لیکن یہ جو پرٹیکولر ٹاپک ہے کہ پیارے آقا کے اسفار بہت خوبصورت ٹاپک ہے میں اچھا لگا یہ ذکر کروں گا عبدالحبیب میں میرا یہ ذہن بنا تھا کہ کیونکہ ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ سفر نامے کو ہی ہم ڈسکس جی۔ کرتے ہیں تو میرا یہ ذہن بنا تھا کہ آپ سے یا میں بیان کر دوں نبی کریم علیہ السلام تو ہر سلسلے کے اندر نبی کریم علیہ اصلاح السلام اسلام کے ایک سفر کو بیان کیا بات ہے ایک سیگمنٹ بھی اس کو بنایا جا جی، جی، سکتا ہے جی، تو اگر آپ فرمائیں ماشاء اللہ یہ ہمارے کالر کی لائن کے لیے بھی ثواب جاری ہو جائے گا بہت اچھا آئیڈیا ہے اور یہ پیارے آکا نے زندگی میں کتنے سفر کیے اور کس مقصد کے لیے کیے سبحان اللہ میرے آکا کا تو ہر قدم ہر لمحہ جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے تو ان اس کو پلان کرتے ہیں جی نیکسٹ محمد آصف اتاری ملیشیا کے شہر سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال عبد الحبیب بھائی سے یہ ہے مدنی قافلے میں آپ کا یہاں سفر ہوا آپ کو جب بھی کچھ کہا جاتا یہ کر لیں یا وہ کر لیں تو آپ فرماتے تھے جیسے یہاں کے نگران کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا جبکہ یہاں کے نگران بھی آپ کے ماتحت ہیں آپ رکنے تو ایسا فرمانے کی حکمت کیا ہے اللہ اللہ <laughs> یہ بھی اپنے بھروسے ہی سیکھا ہے اور یہ مدنی مرکز نے یوں سمجھی کہ ایک طرح سے ہمیں تاکید بھی کی ہے کہ جس ملک میں جائیں اچھا اور جس شہر میں جائیں اپنی لگام اس شہر کے نگران کے ہاتھ میں دے دیں اللہ اللہ اب میں اگر وہاں جا کے کہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ بیان کرنا ہے کیونکہ میں رکنے شروع ہوں تو اس جگہ جانا یہاں نہیں جانا اچھا۔ حالانکہ وہاں کے نگران نے وہاں کے ذمہ داران نے جدول بنایا ہوا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ انہوں نے طے کرنا ہے میں تو گئی آج ہوں مجھے کیا پتا پیچھے کیا معاملات ہیں اب مثال کے طور پر ایئرپورٹ پہنچا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اب ایئرپورٹ پہنچے تو دو گاڑیاں آ گئی جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلے دو اسلام میں گاڑیاں لے کے سامنے آ گئے کہ ہماری گاڑی پہ بیٹھے اب مجھے کیا پتا کہ میرے نگران نے کس سے مدنی فیس لے کر کس سے ترکیب بنا کر مجھے بٹھانا ہے تو میں نے کہا جو ہمارے نگران فرمائے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس گاڑی میں بیٹھنا ہے میں لبا میں اس گاڑی میں بیٹھ گیا اب مجھے کوئی کہ ہمارے گھر پہ چائے پینے آئے میں نے کہا یہ میرے نگران ہے آپ ان سے پوچھ لیں میں آ جاؤں گا کیونکہ میں اگر چائے پینے کا ہاں کہہ دوں اس بیچارے نے کسی اور جگہ ملاقات ارینج کی ہوئی ہے کسی مسجد میں ہمارا بیان طے کیا ہوا ہے تو ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں گے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہونا ہے تو بہتر یہ کہ چپ چاپ جا کے نگران کی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور پیچھے اس امام کی نیت کر لیں جہاں ہمارے نگران لے جائیں گے اس سے سسٹم صحیح چلتا ہے ہمیں وہاں جا کے اپنی نگرانی نہیں دکھانی وہاں جا کے ہمیں ہمارے ذمہ داران کو اچھا پھر اس سے ایک اور خوبصورت فائدہ کیا ہوتا ہے عمران بھائی آپ کسی ملک میں جا کر جب بار بار یہ کہنا کہ جو میرے نگران کہیں یہ میں نے شورا کو کرتے دیکھا ہے جی۔ اس سے نگران کی اہمیت وہاں کے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں آتی ہے کہ یار ہمارے نگران کی یہ اہمیت ہے مدنی مرکز کی نظر میں جب ہم مدنی مرکز بھی نگران بنایا ہے اور ہم ہی اس کو نگران نہ مانیں ہم ہی اس کی بات نہ مانیں تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا میں یہ مدنی مشورہ بھی ہے اور تاکید بھی ہے ذمہ داران سے کہ اگر آپ کسی جدول پر جا رہے ہیں کسی ملک میں جا رہے ہیں کسی شہر میں جا رہے ہیں میں نگران شورا کو میں نے دیکھا ہے کہ نگران شورا اگر کسی ملک شہر میں گئے تو فرمایا جو یہاں ملک کے نگران کہیں گے وہ ہمارا جدول ہوگا حالانکہ وہ پوری دعوت اسلامی کے نگران ہے اور الحمد میں نے یہ امیر سنت نے مدنی مذاکروں میں بیان کیا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار امیر علیہ سنت پہلے بیانات کے لیے مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے اچھا۔ تو امیر علیہ سنت سے کسی نے ٹائم لیا ہوگا بیان کا تو اب اس کے بعد حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کو غالباً باب المدینہ کراچی کا نگران بنا دیا گیا اچھا تو امیر علیہ سنت نے ان اسلامی بھائیوں سے کچھ اس طرح فرمایا کہ جب آپ نے مجھ سے تاریخ لی تھی نا اچھا حاجی مشتاق باب المدینہ کے نگران نہیں تھے مگر اب حاجی مشتاق باب المدینہ کے نگران بن گئے برائے کرم ان سے بھی اجازت لینا ہے امیر علیہ ہے مطلب وہ تو مالک ہے نا ہم سب کے مائ باپ ہے ہمارے بڑے ہیں ہمارے پیروں مرشد ہیں وہ جہاں فرمائے وہی دعوت اسلامی وہی انداز چلے گا لیکن یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وہ امیر علیہ سنت ہو کر کہتے ہیں نگران سے اجازت لے لیں آپ نے بدری مذاکروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات باپا فرماتے جیسا آج امین فرمائیں جی مدنی مذاکرے یا باب المدینہ کے حوالے سے کوئی بات طے کرنی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے یہ جی کیوں کیا وہ فرمائیں گے تو برا نہیں ہو جائے گا لبیک ہوگا لیکن یہ تربیت ہے ہماری اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم کسی ملک میں جائیں کسی شہر میں جائیں اپنی لگام وہاں کے نگران کے ہاتھ میں دے دیں میں بلا تمسیل یہاں ضروری کہ یہ حدیث منتبک ہوتی ہے اس کی شرح منتبک ہوتی ہو ورنہ حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی مانند ہے لال جس کی نکیل جس کی لگام جس کے ہاتھ میں دے دی جائے امیر کے ہاتھ میں دی جائے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں اگر کسی کو نگران بنایا ہے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے تو لبیک کہہ کے پیچھے چلنے ہی میں آفیت ہے جی مدنی چرن کے ناظرین بہت سارے مدنی گلدستے ہمارے پاس باقی بھی موجود ہیں کہ جو ہم نے آپ کو دکھانے ہیں ملائیشیا کے مدنی سفر کے مدنی قافلے کے سفر کے مگر وقت چونکہ مختصر ہے کالز بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس کافی موجود ہیں آئیے بلا تاخیر ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی اسلامی جی، بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے گھر مہمان بنے تو جب بھی گھر سے باہر جائیں تو جہاں آپ ٹھہرے ہیں اس کمرے کو اس مکان کو ایسا کر کے جائے جیسا آپ آئے تھے ویسا تھا تاکہ جب گھر والے اس جگہ پر آئے تو انہیں یہ احساس ہو کہ کچھ بات سلیقہ لوگ ہمارے یہاں آئے تھے ایسا نہ ہو کہ گھر کا حال ایسا ہو جائے کہ میزبان کو تکلیف ہو جائے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی تار کا یا رب بنا دے وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دام کبھی اتار کا یاد رہے آپ کو کرتا پہلے انڈونیشیا میں مدد قافلہ گیا تھا بڑی بارے نصیب الحمد للہ یہ سمجھے نا انڈونیشیا سے ملے دعوت اسلامی بھی ملے ہیں ساری بھی ہیں آپ سے تسلیم بتائی مرحبہ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن آپ کی زیارت ہو گئی بہت بڑی خوشی کی بات ہے ان کے ذریعے میں آپ کی زیارت میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ملاقات ہوئی اس دنیا کے یہ خوبصورت نظارے دیکھ کر اگر ہم اللہ کا ذکر کریں کہ وہ مالک کیسا کریم ہوگا جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی ہے اور ان نظاروں کو دیکھ کر یا ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر ایک اور ذہن ہونا چاہیے کہ جب دنیا ایسی ہے تو جنت کیسی ہوگی جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے تار کا تمام اسلام بھائی کشتی میں سوار ہونے کی دعا پڑھ لیجیے بسم اللہ مجرے ہا و مرسا ربی لغفور الرحیم سبحان الذي بعض اوقات کشتی جب بہت زیادہ ہلتی ہے تو کچھ اسلامی بھائیوں کو پرابلم ہو جاتی ہے سی سکنس جس کو کہتے ہیں تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد کشتی میں سوار نہ ہوا کریں کیونکہ فوراً کھانا کھانے کے بعد سوار ہوں گے تو پھر کشکیل زیادہ ہو جائے گی تو پیٹ بھرا ہوا نہ ہو پیٹ خالی ہو تو تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی یہ پرابلم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 ہے گویا یہ سید بزرگ ہیں بغداد شریف میں پیدا ہوئے سترہ ربیع الاول کو سن آٹھ سو سڑسٹھ سن ہجری میں اور ان کے جو آبا و اجداد ہیں یعنی ان کے جس اولاد سے ہیں وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد بنتی ہے یعنی ان کے دادا پر دادا میں سے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یہ ان کی اولاد سے ہیں اور یہ جب مدینہ منورہ نبی پاک کے روزے پر گئے تو پیارے آکار اصلاط السلام نے انہیں وہاں نبی پاک سے ہدایات ملی کہ جاوا کے جزیروں میں جا کر اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے انہوں نے وہاں سے یہاں سفر اختیار کیا نو سو سنے ہجری میں یہاں پہنچے ان کے ساتھ سولہ اور ان کے ساتھی موجود تھے جن میں شیخ یوسف صاحب تھے شیخ صدیق صاحب تھے شیخ ابراہیم صاحب تھے اور پھر یہ یہاں تشریف لائے اور اس کے بعد یہ یہاں پر دین کی خدمت کرتے رہے اٹھاون سال کی عمر میں نو سو پچیس سن ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور یہاں پر ان کا یہ مزار شریف موجود ہے اللہ کریم ہم سب کو اس دربار کی برکت عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مزار کی زیارت بھی کی اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ جانے کی جب سعادت ملتی ہے تو کبھی الحمدللہ مزار مبارک پر جانے کا جذب بھی ہوا کرتا ہے وہاں جا کر ان سے برکتیں بھی الحمدللہ للہ لی جاتی ہیں ابو بھائی کشتی میں بیٹھ کر بھی آپ مشورے ہی دے رہے تھے کوئی وہاں کی سیر و سیاحت یا دیگر باتیں جو عمومی طور پہ ہوتی ہیں اصل میں دیکھیں نا کہ یہ پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ مدنی پھول کام آئیں گے ناظرین کو جی۔ نیت یہی تھی کہ جو ایکسپیرینس آپ کر رہے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں کشتی میں میں نے پہلے بھی سفر کیا اور سچی اچھا۔ بات ہے کہ میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا کشتی میں اچھا۔ جب کشتی زیادہ ہلتی ہے تو بعض اوقات وہ وامٹ کا جو خیال ہوتا ہے نا الٹی کا خیال یا چکر اچھا۔ وغیرہ آتے ہیں تو یہ یہ سی سکنس کہلاتی ہے کچھ لوگوں کو کشتی میں پرابلم ہوتا ہے کچھ کو ٹرین میں ہوتا ہے کسی کو بس میں ہوتا ہے کچھ جہاز میں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے جہاز میں نہیں ہے کیونکہ جہاز میں مجھے سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے تو کشتی میں میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کو کشتی میں سفر کرنا ہے بالخصوص یا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم پہاڑی علاقوں میں جائیں تو گاڑی بہت گھومتی ہے جی ہاں۔ اس میں بھی چکر آتے ہیں تو ایسے موقع پر آپ کھانا کھا کر گاڑی میں نہ بیٹھیں یا کھانا کھاتے ہی فوراً کشتی میں نہ بیٹھے ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے مدری مشورہ ہے اور ساتھ کوئی نہ کوئی کھٹی سی چیز جو ہے نا نیمبو رکھ لیں یا کوئی ایسی ٹافی ہو تو جس کو آپ اگر لیتے رہیں تو آپ کا سفر خیر سے نکل جائے گا در شریف پڑتے رہے ان شاء اللہ نے چاہ تو یہ پرابلم نہیں ہوگی کیا بات ہے کچھ ایس ایم ایس بھی ہمارے سلسلے میں الحمد للہ آ رہے ہیں آئیے کچھ میسجز آپ کے ہیں تو ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک ایس ایم ایس یہ بھی آیا ہے کہ مدنی التجا ہے کہ یہ سلسلہ مدنی سفر نامہ کا اینڈ یہیں پر مت کیجیے گا کیونکہ آج ملائیشیا کے سفر کو آپ نے ڈسکس کیا ہے موضوع بنایا ہے آپ نے اس وجہ سے ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ روک نہ دیا جائے بیرون ملک جدول ہی نہیں بنا اس کے بعد سے اور اس کے علاوہ رکن شورا آپ کا کوئی ویکلی سلسلہ بھی نہیں ہمیں یہ سلسلہ بہت پسند ہے تو کیونکہ اس میں آپ تشریف لاتے ہیں جی حضور جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا ایسا نہیں ہے چونکہ ملیشیا واقعی لاسٹ سفر تھا یہ ہمارے عمران بھائی کا ہی بدری مشورہ تھا کہ ابھی اب تازہ تازہ ہو کر آئے تو ہمارے پاس لیٹسٹ ویڈیوز ہیں تو ہم اس کو پہلے لے لیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پندرہ بیس کم از کم ملکوں کی لسٹ موجود ہے جس کا مدنی سفر نامہ ہوگا اور جب تک وہ کمپلیٹ ہوگا تو اللہ نے چاہا آج دس ملک اور ہو گئے ہوں گے تو انشاءاللہ فکر نہ کریں اب جب تک مدنی چل کی مجلس چاہے گی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک اور میسج آیا ہے عبد الحمید بھائی آپ کبھی اتار آباد بھی تشریف لائے نا میں بات کئی بار گیا ہوں اچھا ہاں وہ وجہ یہ ہے کہ آباد کون سا شہر اتاراباد بیسیکلی جیکب آباد کو کہا جاتا ہے اچھا۔ اور اتاراباد سندھ کا ایک شہر ہے اور وہاں کی گرمی بڑی مشہور ہے پہلے تو یہ بتا دوں ہاں۔ اور میں اس لیے کئی بار گیا ہوں کہ مطلب شورا بننے کے بعد یا کوئی بڑی ذمہ داری کے بعد نہیں جب میں چھوٹا تھا یا ہم ذیلی نگران ہوا کرتے تھے تو ہمارے علاقے کو ہمارے پہلے باب المدینہ کے کئی علاقوں کو کچھ شہر دے دیے گئے تھے اچھا۔ تو پہلے ہمیں مہراب پور دیا گیا تھا تو میری پور کئی بار مدنی قافلوں میں حاضری ہوئی پھر اتاراباد دیا گیا تو اتاراب بھی میری کئی بار حاضری ہوئی ہے البتہ اس کے بعد شاید مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار میں ڈیرا اللہ یار آیا تھا تو پھر اس کے بعد تارا بھی کچھ گھنٹوں کے لیے حاضری ہوئی تھی زندگی رہی تو ان پھر بھی حاضری دیں گے ان جی مدنی چینل کے ناظرین وقت بڑا مختصر ہے آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی تیرا شکر شکر مالا مالا دیا مدنی جی، مبارک شیو لا رہے نا پھر ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور لے کر بھی آئیے ان شاء اللہ کے ان شاء اللہ ملیشیا میں مدنی کاموں کو آگے کیسے بنانا ہے اس پر مشورہ بھی کر لیں گے ان شاء اللہ اور سیکھیں گے سکھائیں گے ان شاء اللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے جو ساری مرد کے زیور بنا ہے پانچ اللہ جنت میں دیرنا ہے سبحان اللہ دعا ہے نیک مقصد کے لیے نکلے ہیں ہم سب کو اس میں ایک مقصد میں کامیابی عطا فرما ہماری مدد فرما ہمارے مددگار پیدا فرما ملائیشیا میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر محمد آتا جی جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا دعا ہے اللہ تعالیٰ ملائیشیا میں بھی دعوت اسلامی کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرمائے عبدالربی بھائی مارکیٹ میں جاتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے کیا فرماتے ہیں آپ دراصل وہاں ہمارا ایک اجتماع تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ جتنے مارکیٹ کے لوگ ہیں جتنے اسلامی بھائی ہیں وہ سارے اس اجتماع میں آئے تو اسلامی بھائی نے مدری مشورہ دیا کہ اگر آپ بھی چلیں اور آپ خود جا کر دکان دکان اگر ہم نیکی کی دعوت دیں کیونکہ لوگ مدری چینل کی وجہ سے پہچانتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہم جب گئے تو بڑا زبردست ایک وارم ویلکم ملا بڑا اچھا رسپانس ملا آپ دیکھ بھی رہے تھے مناظر اور سبھی نے تقریباً جن سے بھی ملے سب نے نیت کی اور ماشاء اچھی تعداد میں اسلائی بھائی دوسرے دن اجتماع میں آئے بھی اور جس کی برکتیں الحمد للہ اس کو پایا ہم نے اللہ کی رحمت سے تو حرض نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ سے آپ نے کچھ کروایا بھی کیا ہاں۔ پہنا ہوا تھا اصل میں نارملی ایک بدقسمتی کے ساتھ کم علمی کہیں یا دین سے دوری کہیں کہ بہت سارے نوجوان آج کے دور میں زیورات پہنتے ہیں حالانکہ یاد رہے کہ مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے بریسلیٹ پہنتے ہیں چینے پہنتے ہیں بالیاں پہنتے ہیں مرد کو ایک انگوٹھی وہ پہننے کی اجازت ہے جس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ جی۔ چاندی کی ہو ساڑھے چار ماشا سے کم چاندی کا وزن ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو جی۔ اب بعض اوقات کئی کئی انگوٹیاں پہنتے ہیں کئی کئی اس میں نگینے ہوتے ہیں بریسلیٹس پہن رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لائب میں جو ملے تھے ان کے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا غالباً اچھا۔ جو کڑا کہہ لیں یا بریسلیٹ میں نے ان کو عرض کیا کہ میمن تھے وہ اچھا۔ تھوڑا محبت سے اظہار کرتے میں نے ان کو میمنی میں یہی کہا کہ آپ یہ اتار دیں ان شاء اللہ اللہ نے چاہ تو جنت میں جائیں گے تو جنت میں مردوں کو زیورات پیش کیے جائیں آپ دیکھیں کہ جس چیز سے روکا گیا نا اس کا بہترین آلٹرنیٹ بہترین نیمل بدل جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے تو کیوں نہ ہم یہاں ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں انشاءاللہ جنت میں ملیں گی یہ چیزیں کیا کیا بات ہے بہت بہت پیاری بات کی مدنی رہے کے کہ ناظرین یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ سے عمومی طور پر کہیں پر کسی بڑی شخصیت کا بیان ہوتا ہے یا اجتماع میں ان کی خصوصی آمد ہوتی ہے تو اس طرح مارکیٹ میں جا کر وہ خود دعوت نہیں دیا کرتا یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے بہت اہم بات میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ نے سنا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخصیت کی آمد ہے تو ان کے معاونین ان کے چاہنے والے ان کے دیگر افراد تو جا کر دعوت کو عام کیا کرتے ہیں لیکن اس طرح کی پرسنالٹی اگر جائے وہ مارکیٹ میں جا کر دکان در دکان جائے ایک ایک شخص سے ملاقات کرے اور اجتماع کی دعوت دے یہ بہت کم نظر آتا ہے لیکن دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ ترائے امتیاز ہے دعوت اسلامی و انکساری کا سبق سکھاتی ہے اور یہ ہمارے بڑوں کی آجز و انکساری ہے ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین جو مبلغین ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی کسی جو ہے وہ ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ نیکی کی دعوت کو عام جو ہے وہ کرنا چاہیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک اور مدری گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی جو اپنے سبق کو یاد کریں اپنے سبق پر توجہ دیں آج کل بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں موبائل فون اور دیگر چیزیں کہ جس میں بچے اگر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کا سبق کمزور ہو جاتا ہے سر جی۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اب ہم اسی مدنی مقصد کو لے کر آپ کے ملک ملیشیا بھی آئے ہیں آپ سب سے دعائیں بھی درکار ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی رکھے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ نیت کریں کہ بڑے ہو کر سنتوں کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے جگہ ہاں، ہاں، جلدی منتھ پر یعنی عبد الحفیظ بھائی آپ تو اردو میں بات کر رہے تھے پھر ٹرانسلیٹر ساتھ میں بٹھایا ہوا تھا جی اب ظاہر ہے کہ وہاں جتنے بھی بدری منع تھے وہ ملے تھے اور ان کو تو اردو نہیں آتی تھی تو الحمد للہ کے اسلام بھائی تھے ان کو زبان آتی تھی تو میں جو عرض کر رہا تھا اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے کیا بات ہے یہ بھی بہت پیارا انداز ہے ٹرانسلیٹر ہم نے دیگر معاملات میں تو اچھے ہوتے ہیں یہ واقعی اسپیچ میں بھی ٹرانسلیٹر عمومی طور پہ ہوا کرتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے مبلک جب ہوا کرتا ہے تو وہ راستے نکال ہی لیا کرتا ہے اب اپنے پیغام کو وہاں تک پہنچانا تھا تو یقیناً اس کی حاجت بھی تھی تو یہ مدرسہ عبد الحبیب بھائی کہاں پر تھا کہاں گئے تھے یہ لمپور میں ہی ماشاءاللہ اللہ ایک مدرسہ مدرسہ تھا اور وہاں کے جو محتم تھے انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمارے مدرسے میں نیکی کی دعوت دیں تو ماشاءاللہ بڑا پیار دیا انہوں نے اللہ کی رحمت سے اور اس سے امید ہے کہ ان کے ذریعے بھی ہمیں بہت سارے فوائد ہوں گے انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے فوائد بھی عطا فرمائے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کر لیتے ہیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں سنتے ہیں جی ابراہیم اختاری ہند گجرات بھروس سے بات کر رہا ہوں الحمد للہ رکن شورا عارف علی سلمہ الباری کے ہمراہ یہاں سے ہند سے ہمارا ایک مدنی قافلہ ملاشیا میں گیا اور اچھا۔ وہاں پر رکن شورا عبد الحبیب اتاری صلی الباری کے صحبت میں الحمد مدنی قافلہ کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی اس میں ایک جو ہے کہ مجھے جو چوٹ کر گیا نا واقعی جہاں پر ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا جیسے ہی ہم جو ہے کہ اس گھر کے گھر کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے کہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو رکن شورا عبد الحبیب صلی اللہ الباری نے ہماری جو تربیت آسن انداز سے اتنے سادے الفاظوں میں ہماری تربیت فرمائی کہ الحمدللہ جب ہم کو یہاں اس کو جمع کیا گیا تو بتایا کہ جب بھی کس کا گھر چھوڑے جہاں پر کسی کے گھر مہمان جاؤ یا آپ کا خود کا ہی تو گھر کیوں نہ ہو تو وہاں پر جس چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنا بے روم استعمال کیا ان کی چدر ان کے تکیے ان کے سوفا جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ جو باتھ روم آپ نے استعمال کیا جو ٹوائلٹ آپ نے استعمال کیے وہ تمام کی صفائی کا خیال ہے اور جیسا تھا جہاں جو چیز پڑی تھی وہیں پر وہ چیز اپنی جگہ پہ رکھ دیا کرے بہت بہت پیاری بات کی اور یہ جو مدنی گلستہ ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا اس کے اندر بھی رکن شورا نے اس طرح کی ترغیب جو ہے وہ دلائی تھی حضور اگر آپ صفائی نہ بھی کریں تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کو شکایت تو نہیں کریں گے کہ آپ صفائی کر کے جا دیکھیں نکی کی دعوت تو سب کو دینی ہے پہلے تو صفائی نصف ایمان ہے ہمارا نعرہ یہی ہے ہم کسی کے گھر جائیں اس گھر کا بیڑا گرک کر کے باہر نکلیں یہ کون سا پھر یہ آپ کا جو ہے وہ طرز عمل ہے دوسرا یہ بھی سے سیکھا کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ہم نکلیں گے تو پھر گھر والے آئیں گے نا جی، ہم بیڈ روم سے نکلے یا ہم واش روم سے نکلے ہم کسی گھر سے دعوت کھا کر نکلے تو اس کے بعد اس کمرے میں اس جگہ پر بعد میں گھر والے آئیں گے صفائی کرنے اب وہ حال دیکھیں کمرے کا تو واش روم کا تو سامان بکھرا پڑا تو پتہ نہیں کون سی قوم آئی تھی اور اگر ہمارے کمرے سے ہم نکلے اور بعد میں کوئی آئے تو دیکھیے ساری بیڈ شیٹ ٹھیک ہے بتکی مطلب اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں واش روم صاف ستھرا ہے تو اس میں کیا حرج ہے آپ کا تاثر کیا پڑے گا یعنی یہ تو مینرز جو ہے یہ ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ ایک شخص نے ہمیں مہمان بنایا ہے اس لیے تو مہمان نہیں بنایا کہ ہم اس کے گھر کا ہی بیڑا کر دیں مہمان بنے مگر بوجھ نہ بنے آپ تو امیر علیہ سنت کو مجھے اچھی طرح یاد ہے الحمد امیر علیہ سنت ہمارے گھر جب تشریف لایا کرتے تھے تو امیر علیہ سنت کے جو ساتھ اسلام ہوتے تھے نا وہ کھانا کھانے کے بعد برتن بھی دھو دیا کرتے تھے اچھا۔ ہاں تو اب بعض اوقات تو ایسا لگتا تھا کہ اب ہم نے کیا کر رہے ہیں مہمان نے سب کچھ کر دیا یہ وہ بوجھ بانٹنا ہے یہ وہ راحت فیل کروانا ہے اور آپ کا تاثر کیا جاتا ہے اب بعض اوقات کسی کے گھر مہمان گئے عمران بھائی جی ڈرائی فروٹس آتے ہیں نارملی یا فروٹس آتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آئی تو بعض اوقات ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھا جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی جب ٹرے واپس گھر میں جائے تو یہ تو پتا چلے کہ کچھ ایسے لوگ آئے تھے جی۔ کہ جن کو کچھ تمیز تھی جی۔ اب ایک ایک دانا ہی صاف کر لیا آپ نے اس ٹرے کے اندر سے اب برتن صاف کرنا یہاں ضروری نہیں ہے جی وہ سننا تھے نا پلیٹ صاف کریں وہ آپ کی پلیٹ صاف کرنا ٹرے صاف کرنا جس نے کہا تھا جی۔ کہ کچھ بھی نہ چھوڑیں گھر والوں کے لیے تو یہ بھی ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ بھائی گھر میں اگر فروٹ آیا ہے کوئی ڈرائی فروٹ آیا تو آپ نے ایک دانا ہی نہیں چھوڑا تو یہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں مینر سے تعلق رکھتی ہیں تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی چونکہ ساتھ تھے اور ہمیں اللہ سلامت رکھے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے اپنا مہمان بنایا ایک تو ان کی مہربانی تھی تو میں نے کہا بھائی جیسے ہم آئے تھے نا ویسا جیسا گھر تھا واپسی میں بھی ویسے ہی گھر ہونا چاہیے تو اللہ کی رحمت سے اسلام میں نے ساری چیزیں مینج کی اور اللہ کی رحمت سے پھر انہوں نے بعد میں پریکٹس بھی کیا بتایا اسلام میں نے کہ اپنے گھر جا کر بھی پریکٹس کیا تو اللہ کرے کہ ہم اس کو مینج کرنے میں کامیاب باقی مجھے بھی یہ چیز آج تو سیکھنے سے ملی ہے جی۔ آپ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کے میں باقی تاثر اچھا پڑے گا کسی کے گھر میں دو دن رہیں یا یا ایک دن رہیں یا کچھ وقت ہی گزار کر جاتے ہوئے اگر آپ جس صوفے پر بیٹھے ہیں جس آپ جو ہے وہ چارپائی پر بیٹھے ہیں اگر اٹھتے وقت اس کی چادر کو ہی سیدھا کر دیں تو یہ بھی ایک اچھا تھا بلکہ بلکہ میں تو امیر علیہ سنت مجھے نہیں پتا وہ یہ کیا کرتے تھے کہ نہیں ورنہ کیونکہ ہمارے باپا ہیں ہی مہکے مہکے ورنہ میں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت اس کمرے سے باہر نکلے نا جی۔ آپ بعد میں اس کمرے میں جاؤ وہ کمرہ ہی مہک رہا ہوتا ہے کیا چلے وہ تو ہم امیر علیہ سنت کی روحانی خوشبو کہیں گے لیکن میں ایک بدری مشورہ دوں گا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کمرے میں اپنے عطر ہمارے عموماً جیب میں ہوتا ہے جی ہاں۔ ہم عطر لگا کر تھوڑا سا بیڈ شیٹ پہ لگا دیں تھوڑا سا کسی پردے پہ لگا دیں کہ میرے بعد جب کوئی آئے تو اس کو کمرے سے ایک مہک بھی آئے جی۔ ایک خوشبو بھی آئے کہ یار ماشاء اللہ کتنے ویل مینرڈ تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے رسول پہلے مکتوب لکھتے تھے نا ہاتھ سے مکتوب جاتے تھے اب تو ای میل کا زمانہ آ گیا جی۔ تو مکتوب پر بھی ہمارے کچھ پرانے ذمہ دار تھے کچھ اتر لگاتے تھے ہلکی سے اچھا۔ خوشبو لگا دیتے جیسے صرف لفافہ کھول کے مکتوب کھلے ابھی تو پڑا ہی نہیں ہے خوشبو کی مہک آ جائے تو دل جوئی کا انداز یہ ویل مینرڈ چیزیں جو تھوڑا سا ابل ہے لیکن اس کی برکتیں بہت اچھا تاثر سامنے والے پر ڈال سکتے ہیں بہت بہت اچھے مدنی پھول اور پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں رکن شرا بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا دو اراکین شعرا کے اس میں بیانات بھی تھے مدنی ہلکا تھا یہ عارف باپو جو ہند میں ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدنی گلدستے کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے کچھ ویڈیو تاثرات ہمارے پاس الحمد اور موجود ہیں آئیے کچھ آپ کو وہ دکھاتے ہیں جی میرا نام سید حبیب احمد قادری ہے میں ملیشیا کے بول رہا ہوں حاجی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میری امی نے بھی نیت کی کہ نیکی کی دعوت دیں گی میرے بابا نے بھی نیت کی کہ سارے اجتماع جو ملیشیا میں ہوں گے سارے اجتماع میں ان کو شرکت کر کے سبوتوں کے بارے میں سیکھیں گے جی مدنی چلن کے ناظرین مدنی کافی کی ایک مدنی بہار مزید آپ نے سماعت کی ہے آئیے آپ کی کچھ کورس کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں میرا نام محمد شاہد ہے میرا تعلق ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے ہے جی کوالالمپور کے ایریے میں ایک جگہ ہے جسے مسجد انڈیا کہا جاتا ہے اچھا۔ اس ایریا میں مجھ سمیت کئی بزنس مین ہیں اور کافی بڑی کمیونٹی ہے ہماری بزنس مینوں کی یہاں یہاں رکنے شورا حاجی عبد الحبیب اطاری بھائی کی آمد ہوئی اور ان کی صحبت میں کافی دینی اصلاح اور بہت پیارا مدنی ماحول ملا اور ان شاء اللہ امید ہے کہ اسی طرح مستقبل میں بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کی اسی طرح اصلاح ہوتی رہے گی ان شاء اللہ آمین آمین جی نیکسٹ میرا نام محمد یاسین ہے میں سرک سے بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ اب اس دفعہ ہمارا حبیب اطاری صاحب سے ملاقات ہوئی ان سے ملے ان سے ان کے ساتھ چلنے کا مشورہ حاصل ہوا پہلے تو بس ٹی وی دیکھتے تھے ان کے کچھ اب الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور سفر کرنا بھی ہوا الحمدللہ ان سے بہت کچھ مدنی باتیں مدنی سیکھا ہم نے اور آئندہ سے بھی ہم امید کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آئیں گے تو مدنی قافلوں میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی نیکسٹ میرا نام سید حبیب احمد قادری ہے میں ملیشیا کے سٹی کولا لمپور سے بول رہا ہوں حاجی عبد الحبیب اتاری کی آمد کے سارے اجتماع سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ اجتماع میں شرکت کر کے سنتیں سیکھیں گے جی نیکسٹ شہر ممبئی حاجی علی نگر سے ماشاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشید کی نگاہ عنایت سے ذمہ داروں کی شفقتوں سے مجھ گناہ گار کو بھی یہ سعادت ملی کہ اللہ کے فضل و کرم سے عبد الحبیب بھائی جو کہ ملیشیا کے مدنی قافلے میں آئے تھے اللہ کے کرم سے ہمارا بھی اس میں جانا ہوا میں اور ہمارے ساتھ میں ایک اسلام بھائی ہم دو اسلامی بھائی جو ہے مدینی قافلے میں سفر کیے تھے بارہ دن کا یہ ہمارا مدینی قافلہ تھا اور اس کے علاوہ ہماری چودہ دن کی ترکیب تھی اس مدینی قافلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تجربہ یہ حاصل ہوا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں ماشاء اللہ بہت شفیق ہے ان کی شفقتیں ہی جو نا بندے کو بسا اوقات نیک بنا دیتی ہے کہ ان کا انداز ان کا بولنے کا انداز ان کی صحبت جو بندے کو مل جائے نا تو یہ مدینہ مدینہ رب الحبیب بھائی کی صحبت یوں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے اللہ اللہ جی لفظ نہیں ہے اور آپ کی کال بھی ختم ہو گئی واقعی لفظ ختم ہو گئے آپ کے پاس آئیے نیکسٹ کال ملاتے ہیں ڈاکٹر شدہ ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری کے بارے میں کہ آپ بنگلہ دیش تشریف لائے تھے تو آپ نے بنگلہ میں کلام پڑھا تھا تو اگر بنگلہ کلام کا دو ایک اشعار سنا دے تو مدینہ مدینہ جی، انشاءاللہ اللہ جب بنگلہ دیش پر سلسلہ کریں گے نا تو انشاءاللہ میں تیاری کر لوں گا تھوڑا سا ٹائم کافی ہو گیا تو زبانی اس طرح شاید غلطی ہو جائے گی تو ان جب ہم بنگلہ دیش پہ مدنی سفر نامہ کریں گے تو چلے نہیں ہے تو ابھی سے کر لیتے ہیں کہ بنگالی نعت بھی سنائیں گے ان شاء اللہ عبد بن بھائی میری بہن مدرسۃ المدینہ آن لائن میں نماز کورس کر رہی ہے اور جامعہ المدینہ میں نماز کورس کر رہی ہے اور مدرسۃ المدینہ کی برکت سے مدانی کام بھی شروع کرتی ہے میری بہن چل نہیں سکتی اس لیے مدرسۃ المدینہ کی مدانی محال لوٹ رہی ہے مزید مدانی کام کرنے والے بن جائے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 بہت بڑی مسجد یہاں کی گرینڈ مسجد جس کو کہا جاتا ہے وہاں آئے ہیں آئیے آپ کو اس مسجد کے مناظر بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی آپ کو وہاں جا کر بیان کریں گے ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کے لیے کرتے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ اس وقت ہم ملائیشیا کی بہت بڑی مسجد جس کو جامع مسجد بھی کہا جاتا ہے جامع مسجد نگارا سینٹرل موسک سے کہا جاتا ہے اور بہت ہی عالیشان مسجد اور عاشقان رسول نے یہاں جا بجا بڑی خوبصورت مساجد بنائی ہیں اور خاص طور پہ ہندو پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے عاشقان رسول کو یہ سمجھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی مسجدوں کی شاندار تعمیر کرنی چاہیے عموماً اپنے گھر تو بڑے اچھے بناتے ہیں مگر اللہ کے گھر کی ویسی صفائی اور ویسا اہتمام نہیں نہیں کر پاتے تو ہمیں جو مسجد عمر بنانے والے ہیں مسجد کی کمیٹی کے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر کا اور اکرام کریں اور محبت کے ساتھ یقیناً بڑی محبتوں کے ساتھ ہی مسجد بنائی جاتی ہے مگر یہاں آ کر ایک اور جذبہ ملتا ہے کہ واقعی اگر مسجد پرسکون ہو مسجد صاف ستھری ہو مسجد میں اور اہتمام ہو تو مزید عبادت کرنے کو بھی جی چاہتا ہے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجدوں کی صفائی کا مسجدوں کی تعمیرات کا اس کی تزین و آرائش کا اہتمام کرنا چاہیے شاندار شان مسجد کو دیکھ کر ایک اور نیت بھی کر لیجیے زندگی میں انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے ایک مسجد ہم ضرور بنائیں گے کیونکہ نبی پاک علیہ کا فرمان ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے یہاں ہر نماز کے بعد آواز سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے جی ہاں ہمارے یہاں تو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے نا یہاں ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور نماز کے بعد آشقان رسول ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں نبی پاک پر السلام پڑھتے ہوئے ملتے ہیں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کو مزید ان خطوں میں اس ایریا میں بھی ترقی نصیب ہو جی مدنی چینل کے ناظرین واقعی ملائیشیا کے اندر بہت خوبصورت مساجد موجود ہیں بھائی کیا کہیں گے اس کے حوالے ایسے عاشقان رسول ہیں ہمارے یہاں تو جمعہ میں سلاد السلام ہوتا ہے وہاں ہر نماز کے بعد وہ سلام پڑھتے ہیں اور اور خوبصورت بات میں نے یہ دیکھی کہ نماز جب ختم ہوتی ہے نا تو سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جب ملتے تو اس کو بھی بلند آواز سے درود السلام پڑا جا رہا ہوتا ہے نبی دیکھا جب آپ کی آمد ہوئی تھی وہاں پر جی۔ تو اس وقت بھی جو ہے ہاں، وہ استقبال بھی کرتے ہیں تو نبی پاک پر درود سلام پڑھ کے کرتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں تب بھی درود السلام پڑھتے ہیں تو سرکار کے چاہنے والے سبحان اللہ عاشق تعالیٰ رسول کہا نہیں دنیا بھر کے ناظرین سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں دنیا بھر میں حاجت ہے انشاءاللہ مل جل کر مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ بالخصوص ملائیشیا کے اسلامی بس میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے کچھ اہداف طے کیے تھے کچھ مدنی پھول پلان کیے تھے کہ اب آگے کس طرح مدنی کام کرنا ہے کئی کئی اسلامی بہن نے نیتیں کی تھی کہ پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے جی۔ ہفتہ بار اجتماع پہ شرکت کریں گے تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ یہ کنٹینیو رہے اور یہ جذبہ برقرار رہے اور مزید آگے بڑھتے رہے ہم اور باقی دنیا بھر کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں پریکٹیکلی میری ذات سے میرے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے میری ذات سے اسلام کی کیا خدمت ہو رہی ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو اسلام نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں بھی اسلام کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے واقعی اور مدنی چلن کے ناظرین اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ جب ایک ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے تو نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا دیکھیے صحبت مؤثرہ صحبت بہت بڑا اثر بندے کی ذات پر رکھا کرتی ہے اگر آپ نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اگر آپ جو ہے وہ چور اسی طرح ڈکیت اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ برائی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جیسی صحبت ہوگی بندے کی ذات پر ویسا اثر ہوا کرتا ہے میں آپ کو دعوت دوں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں روزانہ کم از کم دو گھنٹے مدنی چینل کو لازمی دیکھا کریں دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین آمین اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رحمت کاملہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے انتظام اہتمام میں جو کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ملائیشیا کے اسلامی بھائیوں کا کہ انہوں نے بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ سلسلے کو ڈیزائن کرنے میں بھی تعاون فرمایا اور بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ